ابو سلمہ نے مجھے بتایا کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے سنا وہ کہہ رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا مہینہ انتیس کا بھی ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو سات